جناب ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اپنی صنعت سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا اس میں ہے میں نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا آپ فرماتے تھے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور یہ مال آل محمد کا ہے جو ان کے حوادثات اور مصیبت زدہ افراد کے اخراجات اور ان کے مہمانوں کے لیے ہے جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کا سرپرست وہی ہوگا جو میرے بعد خلیفہ ہوگا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستتر